ابو معاویہ کے بجائے آمش کے دیگر متعدد شاگردوں عیسیٰ بن یونس سفیان اور ابن مصر نے بھی ابو معاویہ سے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی البتہ عیسیٰ اور سفیان کی حدیث میں ہے ابراہیم نخعی نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ سورہ مائدہ کے اترنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 623